ابن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی سے قیدی مشرقین مکہ لائے گئے جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیض تلاش کروائی وہ لمبے قد کے تھے اس لیے عبداللہ بن نبی منافق کی قمیض ہی ان کے بدن پر آ سکی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ قمیض پہنا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن نبی کی موت کے بعد اپنی قمیض اتار کر اسے پہنائی تھی ابن آئینہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کا احسان تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسے ادا کر دیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ